জিব্রিল ও ইবলিস ہم دمے دیری نہ کیسا ہے جہاں رنگ بو سوز و ساز و درد و داغو جس دلویو آرزو ہر گھڑی افلاق پر رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس رات کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سب اب یہاں میری گزر ممکن ممکن کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخو خو جس کی نومیدی سے ہو سوز ضرور کائنات اس کے حق میں تکنتو اچھا, اچھا ہے یا لا تکنت کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو ہے میری جرت سے مجھ خاک میں ذوق نمو میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر کون طوفان کے تماچے کھا رہا میں کہ تو خضر بھی بے دست دفا الیاس بھی بے دست دفا میرے طوفان یم بیم دریا و دریا جو بجو گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لو میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں